آنکھوں کی سیائی میں جس نے روشنی بخشی اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی اس نے ہمیں غم دے غم میں ہی خوشی بخشی جو اللہ سیاہی سے روشنی خارج کرنے پہ قادر ہے وہی اللہ غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا وہی اللہ اللہ آج والا کا بیان چل رہا تھا اسی میں یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ غم کے اسباب ہٹاتے ہیں پھر خوشی کے اسباب لا کر خوشی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ غم کی ذات کو خوشی بنا دیتے ہیں این غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا آنکھوں کی سیاہی بے جس نے روشنی بخشی اس نے ہمیں غم دے غم میں ہی خوشی بخشی اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی دھوپ کی خوشی لے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دھوپ کی خوشی لے لی اور اپنے غم کی چاندنی روش دی دھوپ کی خوشی لے کر غم کی چاندنی بخش دھوپ کی خوشی لے کر غم کی چاندنی بخشی دل میں تیری آمد نے زندگی نئی بخشی دل میں تیری آمد نے زندگی نئی بخشی بڑھ کے خود ہمیں منزل روز و شب بلاتی ہے بعض لوگ مطلوب منزل ہوتے ہیں بعض طالب منزل ہوتے ہیں بعض مطلوب منزل ہوتے ہیں بڑھ کے خود ہمیں منزل روز و شب بلاتی بڑھ کے خود ہمیں منزل روز و شب بلاتی ہے ایسا راستہ بخشا ایسی رہبری بخشی ایسا راستہ بخشا ایسی رہبری بخشی اس نے ہمیں غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک احسان پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ کہ پہلے سو پہ بھاری ہے بعد کا یہ ایک تو نے سو ہنر دے مجھ کو آجزی بخشی تو نے سو ہنر دے مجھ کو آجزی بخشی اس نے ہمیں غم دے غم میں ہی خوشی بخشی سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی سوچتا ہوں میں تائب اس کی بات کیا ہوگی جس نے تیرے ایسی چاشنی بخشی جس نے تیرے لہجے میں ایسی چاشنی بخشی